مولا رسول بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا دن کے کسی حصے میں ایک آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول فلاں فلاں عورتیں روزے کی وجہ سے بڑی مشقت سے دو چار ہیں لیکن آپ نے اس سے منہ مو لیا حدیث نمبر اڑتیس سو سات مسند احمد